وقد قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله تبارك وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمر ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فقال صلى الله عليه وسلم لغدرة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ عطا فرمایا جو پہلے نبیوں کو عطا فرمایا اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو کسی اور نبی کو پہلے نہیں دیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا جو پہلے نبیوں کو دیا اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیا آپ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی پوری زندگی میں دس مرتبہ آئی حضرت نو علیہ السلام کی طرف وہی پچاس مرتبہ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی اڑتالیس مرتبہ آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی تیئیس سال میں چوبیس ہزار مرتبہ آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی دس مرتبہ آدم علیہ السلام دس مرتبہ نو علیہ السلام پچاس مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اڑتالیس مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام دس مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی تیئیس سال میں چوبیس ہزار مرتبہ اوسط یہ بنتی ہے کہ روزانہ تین چار مرتبہ وہی آپ کی طرف آسمان سے آتی تھی اللہ نے آپ کو حسن و جمال بھی بہت زیادہ عطا فرمایا ایک صحابی فرماتے ہیں چودہ رات کا چاند نکلا ہوا تھا رات کا وقت تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کبھی میں چاند کو دیکھتا میرا دل کہتا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کبھی میں رسول پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا تو میرا دل کہتا کہ حضور کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے تھوڑی دیر میں رہا آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چودہ رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ نے آپ پر پہنچ کر آگے کسی کو نبوت دینے کا سلسلہ ختم کر دیا اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا آخری نبی بننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو تمام اقوام عالم کے لیے نبی بنایا حضرت موسا علیہ السلام دو قوموں کی طرف بھیجے گئے ایک بنی اسرائیل دوسرے سر ہر نبی کسی قوم دو قوموں کی طرف بھیجا جاتا تھا ہمارے نبی پاک علیہ صلاحت والسلام کو اللہ تعالی نے تمام اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے قیامت قائم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ سارے انسان مر جائیں گے پہاڑ روئی کے گاروں کی طرح اڑ جائیں گے اور سارے جانور مر جائیں گے اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد چالیس سال کا ایسا زمانہ گزرے گا کہ کوئی ذی روح نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج بادشاہت کس کی اللہ کے سوال تو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا اللہ ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے چالیس سال کے بعد سارے انسان اپنے کھڑے ہو جائیں گے بیدارے ایسے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جائیں گے اب یہ جو زمانہ ہے چالیس سال کا یہ بھی حضور کے زمانہ نبوت میں شامل ہے اور قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا بتایا جاتا ہے قیامت کا دن بھی حضور کے زمانہ نبوت میں شامل ہے اب سے لے کر پہلی دفعہ سور پھانکے پھونکے جانے تک کا زمانہ وہ بھی حضور کے زمانہ نبوت میں چالیس سال کا عرصہ بھی آپ کے زمانے نبوت میں جو دن آئے گا قیامت کا اس کا بھی سارا زمانہ حضور کی نبوت میں شامل ہے اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر نبی نے اس دنیا میں آ کر محنت کی اللہ کو جب نبی کی محنت پسند آئی تو اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی یہ دعا تمہاری ہم ضرور قبول کریں تو ہر نبی نے اپنی خاص دعا اس دنیا میں مانگ لی میں نے ابھی نہیں مانگی میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لی ہے کل قیامت کا دن آئے گا سارے انسان پریشان ہو کر نبیوں کے پاس آئیں گے کہ اللہ سے درخواست کریں اللہ ہمارا حساب شروع کر دے اللہ تعالی حساب شروع کر دے کوئی راضی نہیں ہوگا آخر میرے پاس آئیں گے اور میں راضی ہو جاؤں گا اللہ کے سامنے درخواست پیش کروں گا اے اللہ انسانوں کا حساب کتاب شروع فرما دے بھلے وہ کہتے بھلے ہمیں آپ گھر میں ڈال دے اتنے پریشان ہو گئے انسان تو آپ کی یہ جو خاص دعا ہے یہ اللہ نے آپ کو دنیا میں دی تھی آپ نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھ لی اس کی مثال ایسے جیسے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اصل کی نماز پڑھی نماز ختم ہوئی کچھ ساتھی کھڑے ہو گئے وہ نماز میں شروع سے شریک نہیں ہوئے بعد میں آ کے شریک ہوئے اب امام صاحب تھوڑی دیر بیٹھے رہے رہے انتظار کرتے کہ یہ میرے مقتدی بھی نماز سے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر میں دعا مانگوں گا اپنے سارے مقتدیوں کو ساتھ لے کر اسی طرح سے رسول پاک علیہ سلاۃم وسلام نے اس دنیا میں آ کر اپنی محنت فرمائی آپ نے اور آپ دنیا سے چلے گئے اب جو امتی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آ رہے ہیں ان کے انتظار کے لیے آپ نے یہ دعا اس دنیا میں نہیں مانگی کل قیامت کے دن مانگیں گے تاکہ سارے امتی آپ کی اس دعا مانگنے میں شریک ہو جائے تو اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت مسلمہ کو آپ کا نائب اور آپ کا قائم مقام اور آپ کی طرح آپ کی ذمہ داری کا ذمہ دار بنایا اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن دو قسم کا نور ہوگا ایک نور نبیوں کے لیے مخصوص ہوگا ایک نور امتیوں کے لیے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ تعالیٰ امتوں والا نور نہیں عطا فرمائیں گے نبیوں والا نور عطا فرمائیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی دعاؤں کو ایسے قبول فرمائیں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے یہ نبیوں کا کام کرنے والی تو نبیوں والے اعزازات پانے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی ساری امت کو اپنی محنت میں شریک فرمایا پہلے دن سے ہی آپ نے یہ بات خوشخبری سنا دی کہ تم سارے کے سارے میرے امتی میری طرح سے میری ذمہ داری کو اپنے ذمے لے کے چلنے والے ہوں سارے عالم کے انسانوں کے لیے محنت کرنا میرا کام ہے تمہارا بھی کام ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا جاتا دیوانہ وار کرنے کی دعوت دینے میں لگ جاتا تھا دیوانہ وار اس لیے بولا کہ اس زمانے میں دعوت میں لگنا آسان کام نہیں تھا ماں باپ بائی کاٹ کرتے تھے مہن بھائی چھوڑ دیتے تھے چچا پٹائی کرتے تھے اور خاندان قبیلے والے نکال دیتے تھے اپنے قبیلے سے انسان کے سارے حالات بگڑ جاتے تھے اسلام لاتے ہی کلمہ پڑھتے ہی دعوت کا کام شروع کرتے ہی تھوڑا رسول پاک علیہ سلاتوں سلام نے تمام صحابہ کے نام کو اپنی محنت میں شریک فرمایا آپ کی امت میں جس طرح سے مرد شریک ہے ایسی آپ کی امت میں مستورات بھی شریک ہیں بلکہ بعض لحاظ سے صحابہ کے کی مستورات ایسی نظر آتی ہیں دین کی محنت میں مردوں سے آگے نکل گئی دین کی محنت کے دو حصے ہیں ایک جان لگانا دین کی محنت میں ایک مال لگانا مال لگانے کئی درجے بنے گئے ایک درم اللہ کے رستے میں خرچ کیا دس درم خرچ کیے سو کیے ہزار کیے لاکھ کیے آخری درجہ مال کی خرچ کرنے کا کیا بنے گا کہ آدمی اپنا سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دے بہت سارے صحابہ مردوں نے اپنا سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ کیا لیکن سب سے پہلے یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ کیا دوسرا محنت کرنے کا عنوان ہے جان لگانا ایک صبح اللہ کے رستے میں لگا دے ایک شام اللہ کے رستے میں لگا دے تین دن لگا دے پندرہ دن چالیس دن چار مہینے آخر درجہ ہے کہ اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان بہت سے صحابہ کرام کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا لیکن سب سے پہلے اللہ نے شہادت کا مرتبہ ایک صحابی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئی دعوت دینے لگی ابو جہل کو غصہ آیا ان کو بسا لے کے مارا اور شہید کر دیا اب جو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام میں شہید ہوئی ہیں اس دن سے لے کے آج تک جتنے مسلمان شہید ہوئے قیامت تک جتنے شہید ہوں گے ان سب کو جتنا اضر و ثواب ملا ہے ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائیں گے اب جان کے خرچ کرنے میں بھی صحابہ کی عورتیں مردوں سے آگے نکلی ہیں مال کے خرچ کرنے میں بھی صحابہ کی عورتیں مردوں سے آگے نکلی ہیں حضور کے زمانے میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ مل کر دین کی محنت کو کرنے والا تھا اس لیے صحابہ کی عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں بھی دے دیا کرتی تھی سر آپ جب سنا حدیبیہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم ہم نے آگے مکے نہیں جانا پورا نہیں کرنا احرام یہی کھول دینا ہے حدیبیہ مقام پر صحابہ صحابہ صحابہ اپنے اپنا احرام کھولو صحابہ کے رام کو یہ سونا بہت ناگوار گزری تھی کیونکہ مسلمانوں کو دبایا گیا تھا کفار کو اوپر کیا گیا تھا تب وہ ذلت ایسا نظر آتا کہ مسلمانوں کو ذلت مل رہی ہے ان کو دبایا جا رہا ہے ان کی کوئی بات پوری نہیں ہو رہی کافروں کی ہر بات پوری ہو رہی ہے اب آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ احرام کھول دو کوئی صحابی ہی تیار نہ ہوا آپ پریشان ہو کر اپنے خیمے میں گئے خیمے میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ پریشان حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات آپ اتنے پریشان کیوں ہیں فرمایا میں اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہوں کہ آرام کھولو کوئی میری بات نہیں مان رہا آرام نہیں کھول رہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ آپ کے فکر میں برابر کی شریک تھی نے آپ کو مشورہ دیا یہ مشورہ دیا یا رسول آپ ایسا کریں سب کے سامنے بیٹھ کے آپ حجام کو بلا لیں اپنے بال کٹوا لیں جب آپ کو اپنے بال کٹواتے ہوئے دیکھیں گے تمام صاحب اپنا احرام کھول دیں گے حضور نے حضرت عمر سلما کے اس مشورے کو قبول فرمایا حجام کو بلا کر سب کے سامنے بیٹھ گئے اپنے بالوں کو کٹوایا تو اب کرام سب نے اپنے بالوں کو کٹوا لیا اب آپ اتنے پریشانی میں تھے اللہ نے آپ کی پریشانی کو آپ کی بیوی کے ذریعے سے حل فرمایا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تھوڑا سا کھانا پکایا ہے آپ تشریف لے چلے پانچ سات آدمی اور آپ کے ساتھ چلے چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا اے خندق چلو تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت اور جابر کہتے میں بڑا پریشان ہوا میں نے تو ایک بکری کا بچہ کاٹا ہے پانچ سات آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے حضور سب کو دعوت دے دی میں آگے آگے جا رہا حضور میرے پیچھے پیچھے آ رہے صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے میں بڑا پریشان گھر پہنچا تو میری بیوی نے میرا چہرہ دیکھ پہچان دیا کہ میں پریشان ہوں میری بیوی نے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ سارے خندق والے ہمارے گھر کھانا کھانے آ رہے ہیں ان کی بیوی نے کہا آپ نے سب کو کیوں بلایا انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بلایا بیوی نے مجھے کس نے بلایا کہ میں نے تو حضور کے کان میں چپکے سے جا کر کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ آپ چلے دو چار آدمی آپ کے ساتھ اور چلے چلے آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ سب لوگ چلو جاوید کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے تو ان کی بیوی نے کہا اچھا اگر رسول پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ سب آج جاوید کے گھر چلو تم سب کے جابر کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے اب ذمہ داری تمہاری نہیں ہے اب ذمہ داری رسول پاک علیہ السلام کی ان کی ساری پریشانی اللہ نے دور فرما دی تو اس زمانے میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام میں برابر کی شریک ہوتی تھی اس لیے وہ برابر کے مشورے دینے والی تھی ہماری عورتیں ہمارے ساتھ کام میں شریک نہیں ہیں یہ کوئی رائے کوئی مشورہ ہماری عورتوں کی طرف سے نہیں آتا اور جیسے مرد دعوت دیتے تھے اسی طرح سے عورتیں بھی دعوت دیا کرتی تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی کے دعوت دینے پر اسلام میں داخل ہوئے اور حضرت اکرما ابن اپنے ابھی جہاز علی اللہ بیوی کے دعوت دینے پر اسلام میں داخل ہوئے حضرت ام شریف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا جب وہ مسلمان ہوئی انہوں نے کیا شروع کیا ایک ایک ایسے گھر میں جانا اور گھر میں جا کر عورتوں کو دعوت دینا پھر دوسرے گھر میں چلی گئی پھر تیسرے گھر میں چلی گئی چند دنوں میں یہ خبر پہنچ گئی قریش کے کفار کے مردوں کو روم میں چلے کہ ہمارے بعد ہمارے گھروں میں آتی ہیں ہماری عورتوں کو دعوت دیتی ہیں انہوں نے آپس میں سوچا امیر رہی جنس الجنس الجنس کا اپنی جنس میلان ہوتا ہے یہ امن شریک ہمارے گھروں میں ایسے آ کر دعوت دیتی رہی ہماری ساری عورتیں اسلام میں داخل ہو جائیں گی جسے انہوں نے کہا ہے ام شریک آپ نے ہماری عورتوں کو دعوت دے کے بہت بڑا جرم کیا ہے آپ کو سب سزا دی جائے گی آپ کی سب سزا یہ ہے کہ آپ اب ہم مکے میں نہیں رہنے دیں گے مکے سے نکال کر باہر آپ کے ماں باپ کے قبیلے کے پاس آپ کو پہنچائیں گے آپ کے ماں باپ کے قبیلے کے پاس پہنچائیں گے پھر حضرت تمہیں شریف رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پہ بٹھا کر اپنے ساتھ لے لے کر چلے تاکہ ان کے ماں باپ کے قبیلے میں واپس پہنچائے چلتے چلتے تین دن ہو گئے ان ظالم کافروں نے یہ ظلم ڈھایا کہ تین دن میں خود پانی پیتے رہے ام شریف کو ایک گھونٹ پانی پینے کا نہیں تین دن اپنا کھانا کھاتے رہے ام شریف کو ایک رقمہ کھانے کا نہیں دیا تین دن میں جب دوپہر کا وقت آتا گرمی زیادہ ہو جاتی تو وہ کافی مرد درختوں کے سائے میں ٹھہر جاتے یا اپنے خیمے کے سائے میں ٹھہر جاتے آرام کرتے ام شریف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دھوپ میں بٹھا دے تین دن تین راتیں ایسی گزری کہ دھوپ سے باہر ان کو ایک منٹ کے لیے جانے کا موقع نہیں دیا اس لیے وہ بدحال ہو گئی ندھال ہو گئی بہت کمزور ہو گئی مرنے کے قریب ہو گئی تیسرے دن کافی دوپہر کو سونے لگے تو آپس میں یوں باتیں کر رہے تھے ایسا معلوم ہوتا ہم سو کر اٹھیں گے تو مر چکی ہوں گی ان کو دفن کر کے کہیں ہم اپنے مکے واپس چلے جائیں گے وہ مرد تو سو گئے کافر مرد اللہ نے اپنی قدرت یوں ظاہر فرمائی کہ آسمان سے اللہ نے ایک ڈول بھیجا جس میں جنت کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی سفید رسی سے بدا ہوا چلتے چلتے وہ ڈول ام شریف رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا ان کے منہ کے قریب آیا ڈول کو پکڑ کے انہوں نے اپنے منہ کو لگایا جنت کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا فرماتی ہے جس دن سے میں نے وہ پانی پیا ہے اس دن کے بعد سے مجھے آج تک کبھی پیاس نہیں لگی اور صحت مند ہو گئی طاقتور ہو گئی اور حسن المنظر ہو گئی اب کافر اٹھے دوپہر کو سو کے تو دیکھا میں سے کہ کپڑوں پر بھی کچھ پانی کا اثر ہے اور زمین پر بھی پانی کا اثر ہے یہ ہے ان ہے سے شریف آپ نے یہ پانی کہاں سے لیا ہے ہمارے مشکلوں سے لیا ہے ارد میں شریف نے کہا نہیں میں نے آپ کے مشکلوں سے کوئی پانی نہیں لیا دوڑ کر اپنے خیم اپنے مشکلوں کو دیکھ کر آئے تو مشکلیں سونے سے پہلے جیسے بھرے ہوئے تھے سونے کے بعد بھی اسی طرح سے بھرے ہوئے اب وہ دیکھ کے بہت حیران ہوئے میں شریف نے کہا کہ میں شریف آپ کو پانی کہاں سے ملا آپ نے ہمارے مشکلوں سے بھی نہیں لیا تو کہاں سے لیا اللہ کی غیبی مدد کا سارا واقعہ حضرت امر شریف نے سنایا سنتے سارے کافر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے تو اس زمانے میں مرد بھی دعوت دیتے تھے عورتیں بھی دعوت دیتی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کو پیغام بھیجا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے جواب میں یہ کہا کہ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں تم سے نکاح نہیں کر سکتے اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پھر میں آپ سے نکاح کروں گی اس میں انہوں نے یعنی اپنے منگنی کو دعوت دینے کا ذریعہ بنایا انہوں نے اب اس پر کیا ہوا ابو تعالیٰ نے یوں کہا کہ آپ مجھے انکار کر رہی ہیں بہانہ یہ بنا رہی ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں کافر ہوں اصل میں بات یہ میں غریب آدمی ہوں غریب ہونے کی وجہ سے آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے فرمایا کہ نہیں میں نے غریب ہونے سے آپ کو انکار نہیں کیا ہونے سے انکار کیا اگر آپ میرے ساتھ نکاح کر لو اسلام میں داخل ہو جاؤ تو میں آپ سے مہر کا بھی مطالبہ نہیں کروں گی مہر کا انہوں نے حذف کر دیا بعد میں حضور پاک علیہ السلام ان کا مہر ادا کروایا تو اپنے مہر کو بھی چھوڑ دیا کافر کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے <clears throat> اسلام اور واحد احب من قتل الف کافر رسول پاک علیہ یہ فرماتے ہیں ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک ہزار کافر مردوں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا اب رسول پاک علیہ صلاحت والسلام السلام اور تمام صحابہ کے نام مردوں عورتوں کو سب کو لے کر دین کی محنت میں چل رہے تھے چنانچہ اس زمانے میں ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کا یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہماری اولاد دین کو پھیلانے میں کام آئے بچپن سے ان کو تمام اصول آداب سکھاتے تھے بیٹا یہ آداب سیکھ لو شاید تمہیں امیر بننا پڑے بیٹا یہ آداب سیکھ لو شاید تمہیں معمور بننا پڑے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ مسلمانوں کے لشکر کے امیر بن کر آئے سے چلے اور کراچی پہنچے اور کراچی سے لے کر ملتان تک انہوں نے دین اسلام زندہ کیا پھیلایا دس ہزار کے لشکر کے وہ امیر تھے عمر ان کے کل سترہ سال ہمارے زمانے میں سترہ سال کا نوجوان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا دس ہزار کے لشکر کو کیا سنبھالے گا کہ اس زمانے میں ماحول ایسا تھا کہ اپنے بچوں کو تیار کرو اسلام کو پھیلانے کا کام کرنے کے لیے کسی کو امیر بننا سکھاؤ کسی کو معمول بننا سکھاؤ کسی کو سفیر بننا سکھاؤ دعوت دینے کے جتنے راستے تھے وہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے اور بچوں کو پالتے بھی اس لیے تھے کہ بڑے ہو جائیں گے تو دین پر قربان ہوں گے جنگ قادسیہ میں حضرت خنسان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چار بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئی اور ایک دن پہلے اپنے چاروں بیٹوں کو وسیعت کی میں نے تم تم نے سب کو جانا ہے میں تم سب کی ماں ہوں تمہارے حسب نصب میں میں نے کوئی خیالت نہیں کی ہے میں نے تم کو پیدا جانا اس لیے تاکہ تم کل لڑائی ہو جو سب سے زیادہ سخت دشمن حملہ کرنے والا ہے اس سے مقابلہ کرو اور چاروں کل شہید ہو جاؤ تاکہ کل قیامت کے دن مجھے موقع ملے تو اللہ کے سامنے میں پیش ہوں اور میرے یہ یہ لفظ استعمال کیا جائے کہاں ہے خنسا جو چار شہیدوں کی ماں ہے تو چار شہیدوں کی ماں بننے کا جذبہ رضی اللہ تعالیٰ تھا ان کے چاروں بیٹے ہی کے دن میں شہید ہوئے شام کو مسلمانوں نے بتایا ہے بہن خانسا آپ کا پہلے فلاں بیٹا شہید ہوا پھر فلاں بیٹا شہید ہوا پھر فلاں بیٹا شہید ہوا پھر فلاں بیٹا شہید ہوا تو یوں فرمایا الحمد للہ اللہ دیمنی تمام اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تمنا اور آرزو کو پورا کروا دیا اپنے مردوں کو اللہ کے رستے میں بھیجتی تھی سناتے حضرت عمر ابن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے اللہ نے قرآن میں فرمایا بھلائی حرج حرج لنگڑے پر کوئی حرج نہیں اگر وہ گھر بیٹھا رہے تو جامعے میں جب وہ یہ سن کر اپنے گھر آ گئے ان کی بیوی نے کہا کہ میری دائیں طرف کے پڑوسن اس کا خامد اللہ کے رستے میں جائے گا وہ شہید ہوگا شہیدوں کی جنت میں جائے گا تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شہیدوں کی جنت میں جائے گی میری بائیں طرف کے پڑوسن اس کا خامد بھی اللہ کے رستے میں جائے گا اور وہ شہید ہو جائے گا شہیدوں کی جنت میں جائے گا اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شہیدوں کی جنت میں جائے گی میں ایک مسکین عورت بیچ میں ایسی ہوں میرا خامد گھر میں رہے گا گھر میں مرے گا چھوٹی جنت میں جائے گا میں نہیں جاتی چھوٹی جنت میں میں نے تو شہیدوں والی جنت میں جانا ہے ایسی ترغیب دے اپنے خامن کو کہ وہ جب گھر سے چلے ان کی ترغیب دینے پر یہ دعا مانگے اللہ تردنی الہلی اللہ مجھے میرے گھر واپس نہ بھیجنا اپنے رستے میں قبول فرما تو اپنے مردوں کو تیار کرنا اللہ کے رستے میں نکلنے پر اللہ کے رستے میں نکل کر جان دینے پر صحابہ کے نام کی عورتیں رسول پاک علیہ سلاۃ وسلام حضرت حرام کے گھر میں سو رہے تھے آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے ارے تم حرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں فرمایا میں نے اپنی خواب میں اپنی امت کی ایک جماعت دیکھی ہے جو سمندر کا سفر کر رہے ہیں ایسے خوبصورت نظر آ رہے جیسے بادشاہ لوگ تختوں پہ بیٹھے ہوئے جب نے حرام نے دیکھا اس جماعت کا اللہ کے رسم میں نکلنا حضور کو بڑا پسند آیا ہے کے یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی اس جماعت میں شامل فرما دے آپ نے دعا کی اللہ بن منہم دوبارہ آپ سوئے دوبارہ آپ نے خواب دیکھا مسکراتے ہوئے اٹھے حضرت حرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں فرمایا میں نے اپنی امت کی ایک اور جماعت دیکھی ہے جو سمندر کا سفر کر رہی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گویا کے بادشاہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے سنا کہ دوسری جماعت کا نکلنا اللہ کے رستے میں یہ بھی حضور کو پسند آیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمایا اللہ میرا نام دوسری جماعت میں بھی شامل فرمائے پہلی جماعت میں جانے کے لیے بھی تیار دوسری جماعت میں جانے کے لیے بھی تیار حضور نے فرمایا نہیں تمہارا نام پہلی جماعت میں ہے دوسری میں نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابن سفیان رضی اللہ عنہما مسلمانوں کی جماعت لے کر ملک شام سے چلے سمندر کا سفر کیا جزیرے میں پہنچے حضرت عبادہ ابن سامد اپنی بیوی حضرت ام حرام کے ساتھ اس جماعت میں تشریف لے گئے عمرس میں جا کر اسلام پھیلایا اسلام کی دعوت دی پر اسلام سکھایا پھر واپسی کا ارادہ ہوا تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ بیٹھنے لگے اپنے خدشہ پہ تو خدشہ بگڑ گیا یہ نیچے گر گئی اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی پیدا تو ہوئی ملک عرب میں زندگی گزاری جزیرت العرب میں خبر ان کی بنی ہے جزیرہ ہے قبرت میں جیسے صحابہ کے مردوں کی خبریں دنیا کے مختلف ملکوں میں بنی ہے ایسے صحابہ کی عورتوں کی خبریں بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں بنی ہے حضرت اپنے جبر ہو کہ ایک بیوی اور دو بیٹیاں یہ تینوں اردو میں دفن ہوئی ہیں تاون امراض میں یہ شریک تھی تو اس میں ان تینوں کا ایک کہ دن انتقال ہوا اور اردو میں دفن ہونا ان کو اللہ نے عطا فرمایا تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم اپنی عورتوں کو تبلیغی غم و فکر والا بنائیں کون کون بنائے گا اپنی بیوی کو بیوی کو بھی بیٹی کو بھی اپنی والدہ کو بھی جو ہماری خالہ پھوپھی جتنی محرم ہوتی ہیں ان سب کو تبلیغ ہم نے چلانا ہے کیونکہ ذمہ داری ہمارے مردوں پر ہماری عورتوں پر ایک برابر ہے کوئی فرق نہیں ہے مرد عورت ہونے کا فرق وہ تو رہے گا اور ہماری عورتیں بھی ہمارے ساتھ تبدیلی فکر میں چلے تو کون کون بھائی ایسے ہیں جو پندرہ دن لگا چکے ہیں پہلے مصورات میں تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوئے اب کون سے بھائی ایسے ہیں جو اپنی مسورات کو اگلے سال زور تک انشاءاللہ پندرہ دن ضرور لگوا دیں آپ سارے بھائی دل سے ارادہ فرما رہے ہیں اللہ آپ کے ارادے کو پورا فرمائے اب کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں وہ سارے اعمال ہونے چاہیے جو ہماری مسجد میں ہو رہے ہیں دعوت کا عمل ہمارے گھر میں ہو تعلیم کا عمل ہمارے گھر میں ہو اور مسائل سیکھنے کا کام بھی ہمارے گھر کی عورتوں کو کرنا ہے اپنے مردوں کو علماء کے رام کی خدمت بھیجیں ان سے مسائل پوچھ پوچھ کرائیں اور اپنی عورتوں کو ہم سب نے سارے مسائل کے مطابق اپنے گھر کو چلانے والا بنانا ہے اور گھر میں ایمانی اعمال کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کا ماحول بھی بنانا ہے ایک ساتھی نے اپنا قصہ سنایا میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا میری بیٹی سات آٹھ سال کی میرے پاس آئی کہہ رہے کہ ابو جان برفی کھانی ہے میں نے کہا بیٹی وضو کرو نماز پڑھو اللہ سے مانگو تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی ابو جان میں نے سارے کام کی پہلے وضو کیا پھر نماز پڑھی پھر دعا بھی مانگی اتنے میں میرے والد صاحب باہر سے کمرے میں داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں برفی کا ڈبہ میری بیٹی کو دے دیا بیٹی تمہاری لایا ہوں اب اس ڈبے کے آتے ہی اس کا بھی ایمان بڑھ گیا میرا بھی ایمان بڑھ گیا تو ہمارے گھر میں یہ ماحول بنے ایمانی اعمال کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانا سارے عالم کے تمام انسانوں کی ہم پہ ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم کیسے ادا کریں اس کی فکر سوچ مشورہ یہ بھی ہر گھر میں چلنا چاہیے تبلیغی مشورہ بھی ہر گھر میں چلے تعلیم کا حلقہ بھی ہر گھر میں چلے اس تعلیم کا حلقہ جو گھر میں ہوتا ہے اس میں چھ نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے گھر کی ہر فرد کو چھ نمبر سکھانے ہیں کیونکہ ہر فرد کو ہم نے داعل اللہ بنانا ہے کریںلات سلام سارا گرام کے گھروں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ سارا کچھ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے اپنے بچوں کی دینی تربیت پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں دائیں میں اذان اور بال میں اقامت ایک ہفتہ گزر جائے تو اس کے بال کٹوا کے عقیقہ کر لیں اور اس کا اچھا سا نام رکھ لیں اور نام رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے صحابہ کے ہم نام پڑھتے ہیں فضائل اعمال حیات الصحابہ میں کسی صحابہ مرد کا نام رکھنے کسی صحابی عورت کا نام رکھنے یہ آسان طریقہ ہے اور بال بھی کٹوا لیں اور عقیقہ بھی کر لیں خطرہ بھی کر لیں ہر سات دن کے بعد یہ کام ہو جانے چاہیے جب بچے ہمارے بڑے ہو جائیں سات سال کے تو نماز کا حکم کریں جب نماز کا حکم کریں گے تب تلاوت قرآن کا حکم بھی آ جائے گا اور اسی طرح سے آواز جو ہمارے کرنے کے گھر میں ان میں شریک بھی ان کو کرنا ہوگا اور اسی طرح سے ہمارے گھر میں دینی تربیت ہو ہر بچے کی اور دس سال کی عمر میں بہن بھائیوں کو بستروں میں الگ کر دیا جائے اکٹھے نہ سنایا جائے اور اسی طرح سے جب ہمارا بچہ بارہ تیرہ سال کا ہو جائے تو اب اس کو ہم مقامی کام میں شریک کریں یعنی بچپن سے اس کے دل میں یہ شوق ہو کہ میں بھی داؤد و تبلیغ والے کام میں چلوں والد کے ساتھ مقامی گشت میں شریک ہو جب چودہ پندرہ سال کا ہو جائے تو تین دن کے لیے جماعت میں چلا جائے اور جب پندرہ سولہ سال کا ہو جائے تو چلنا لگا لے جب اٹھارہ سال کا ہو جائے تو تین چلے لگا لے بیٹی اگر جوان ہو جائے تو اپنی ماں کے ساتھ تین دن کے لیے جا سکتی ہے اس سے زیادہ وقت کے لیے نہیں جا سکتی اور شادی کے بعد وہ پندرہ دن اور چلے اور تین مہینے کے لیے جا سکتی ہے گھروں میں اگر ہم خیر کے مشورے چلائیں گے اور خیر کے اعمال چلائیں گے تو شر والے مشورے اور شر والے اعمال ان سے ہمارے سارے گھر محفوظ رہیں گے اگر ہم دعوت کا ماحول اپنے گھر میں نہیں بنائیں گے تو پھر ہماری عورتیں ہمارے بچے سارے مدو بنیں گے اہم باطل کے لیے بنتا ہے انسان یا مدعو بنتا ہے تو اپنے تمام گھروں میں دعوت کا ماحول بنانا اس کے لیے نبیوں کے قصے اپنے بچوں کو ہم سنایا کریں موس علیہ السلام کا سارا قصہ سنا دے ابراہیم علیہ السلام کا سارا قصہ سنا دے جتنے نبیوں کے قصے صحابہ کے قصے ہیں وہ سارے ہمارے بچوں کا ازبر یاد ہونے چاہیے اسی طرح سے اعمال کا ماحول ہمارے گھروں میں بنے صبح شام کی تصویرات تلاوت قرآن شریف کی ایک سپارہ اور اسی طرح سے ہر نماز سے پہلے ہر ہر عمل سے پہلے مصنون دعا کا اہتمام ہر عمل کے بعد مصنون دعا کا اہتمام اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے تمام گھروں کے اندر وہ سب کچھ ہو جو رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کے کے گھروں کے اندر تھا ان حضرات کے گھروں کے اندر کیا تھا کھانے کا ماحول نہیں تھا آپ کے ہاں تو دو دو مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی ہمارے آقا کے گھروں میں اور جب آگ نہیں جلی تو اب سننے والوں نے پوچھا کہ میں کھانے کا کیا ہوتا تھا یوں جی فرمایا راوی نے کہ وہ حضرات کھجور کھانے سے پانی پینے سے اسی پہ دوپہر کا کھانا اسی پہ رات کا کھانا اب جب ہمارے رسول پاک وسلام اتنے مجاہدوں سے زندگی گزار کر گئے تو ہمیں بھی مجاہدوں والی زندگی گزارنی چاہیے کون کون اس گزارنے کے لیے تیار ہے سارے بھائی تیار ہیں اس شادی کا ایک عنوان شادی کا عنوان شادی کا رواج پڑ گیا ہمارے ملک میں مہنگی شادی کرنے کا جب شادی مہنگی ہوگی تو زنا کرنا آسان اور سستا ہوگا اگر مسلمانوں میں سے زنا کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ شادی کو سستا اور آسان مختصر اتنا کر دیا جائے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا اس گھر میں جاؤ جا کر ان کو کہو کہ میں ان کی فلاں بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری ادھر سے شادی کا پیغام لے جاؤ وہ صحابی باہر ٹھہر گئے دوسرے صحابی اندر چلے گئے کہا کہ آپ کے دروازے پہ فلاں صحابی کھڑے ہیں وہ آپ کی فلاں بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان پہ تو ہمارا دل نہیں آتا آپس دن آتا ہے آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لو کوئی چلو میرے ساتھ کر دو نے اپنی شادی اندر کرا دی باہر واپس آئے تو شرماتے شرماتے تو ان کو باہر آ کر باہر والے صاحب سے یہ کہا کہ میں گیا تو آپ کی طرف سے تھا پیغام بھی آپ کا میں نے پہنچا دیا تھا کہ فلاں صاحب میرے ساتھ آئے تھے آپ کے دروازے پہ کھڑے آپ کی خدا بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان پہ تو ہمارا دل نہیں آتا آپ پہ دل آتا ہے آپ کر لو ہماری بیٹی سے شادی میں کہا اچھا میرے پہ دل آتا ہے تو میرے سے کر دو اس کی شادی تو میں شادی کر کے واپس آیا ہوں اب بار بار صاحبی کا جواب بھی سننے کے قابل ہے اس لیے کہ خیر قرون کا زمانہ زمانہ ہوتا تو باہر والا کہتا کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے جھوٹ موٹ کا میری طرف سے تو گیا تھا وکیل بن کر تیری اپنی نیت شروع سے خراب تھی میں تیرے سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا وہ خیر قرون کا زمانہ تھا باہر والے صاحب کا جواب بھی سننے کے قابل انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کیوں شرما رہے ہو شرمانا تو مجھے چاہیے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی میں خام خاص دور لگا رہا تو شادی کا کام بڑا مختصر بڑا سادہ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی کو بڑا فکر لگ جاتا ہے تو چھوٹا فکر وہ بھول جاتا ہے ہم سب یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی کے سر میں درد سر کو پکڑ کے وہ بیٹھ جائے اتنے کیا دیکھتا ہے کہ ایک کالا سام میرے تو منہ کھولے میں آ رہا اب آپ بتاؤ جب شام کو آتا ہوا دیکھے گا اس کو درد سر یاد رہے گا یا بھول جائے گا ایسے صحابہ کے نام کو ایک درد سر لگا ہوا تھا ایک ان کو غم لگا ہوا تھا کہ ساری دنیا کے انسان رخ میں جا رہے ہیں ان سب کو دونوں سے بچانا اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے اس لیے اس کی فکر محنت میں وہ اپنے آپ کو زیادہ لگاتے تھے یہ بڑا فکر ان پہ غالب تھا کپڑوں پہ کم سے کم خرچ جوتی پہ کم سے کم مکان بنانے پہ کم سے کم اور زیورات پہ کم سے کم اور اسی طرح سے صحابہ کے نام اپنی ذاتی ضرورتوں پہ کم سے کم خرچ کرتے تھے اور دین اور کی دعوت کے تقاضوں پہ زیادہ سے زیادہ لگاتے تھے تو اللہ ہمیں بھی یہ فکر اور غم نصیب فرمائے کہ ہم دین کے تقاضوں پہ زیادہ مال زیادہ جان لگائیں ہم اپنے ذاتی تقاضوں پہ کم سے کم خرچ کریں اور اس معاشرے کو زندہ کرے گا سارے بھائی زندہ کریں گے انشاءاللہ اللہ پندرہ دن لگانے کا آپ کا ارادہ تو پکا ہے یا اچھا۔ کچا سب لگائیں گے انشاءاللہ اللہ جن کے پندرہ دن لگ چکے ہیں وہ چلہ لگائے جن کے چلہ لگ چکا وہ تین مہینے کے لیے ملکوں میں جائیں تو ہم نے ساری دنیا میں جانا ہے ساری دنیا کو بدلنے کے لیے جانا ہے دنیا لینے کے لیے نہیں جانا اچھا یہ سبحان اللہ